پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے نہ اس کا مال ہی اس کے کام آیا اور نہ اس کا کمایا ہوا سامان ہی وہ انقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی جو لکڑی ڈھونے والی ہے اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی بندھی ہوئی ہے